کو بیان کر دیا کہ اب آئیے اسی ٹاپک پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے دادا دادی کے عنوان پر جو ہمارا ٹائٹل چل رہا ہے اس کے پارٹ ٹو کو اب آپ کے سامنے میں بیان کرو لیکن اس کے پہلے کہ میں پارٹ ٹو کو آپ کے سامنے بیان کروں پارٹ ون کا ذرا ریکیپ ہو جائے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا اور کس طریقے سے بعد میں وہ عبد المطلب بن گیا ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا اور کیسے پھر وہ زبیح اللہ بن گئے ہم نے بیان کیا تھا کہ بیٹے عبداللہ کی جب شادی ہوئی ہے آمینہ بی بی سے تو وہ راستے میں کیا مسئلہ پیش آیا تھا فاطمہ کنانیہ کے ساتھ وہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اخیر میں ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب خواجہ عبداللہ کا سفر میں انتقال ہو گیا اور بی بی آمینہ پریگننسی کے عالم میں ہے اور وہ بیوہ ہو چکی ہے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بی بی اپنے خسر اپنے فادر ان لو حضرت عبد المطلب کے ریکویسٹ کرنے پر انہی کے گھر پر رہ گئی اور اپنے خسر کے گھر پر وہ زندگی گزار رہی ہے پریگننسی کا عالم ہے پیٹ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ جو حمل کے ایام چل رہے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا یعنی آمینہ بی بی کو بلایا اور آمینہ بی بی کو بلا کر ذرا ناراضگی کے انداز میں یہ کہا کہ بیٹی اے میری بیٹی اے میری بہو برا مت ماننا محسوس مت کرنا لیکن مکہ والے تیرے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں میں جہاں جہاں مکہ میں جاتا ہوں مکہ والے تیرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے سنا رہے ہیں کہ تمہاری بہو بیوہ ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن تمہاری بہو جب مکہ کی گلیوں میں نکلتی ہے تو اتنی خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور ایسے ایسے فریگرنس کا استعمال کرتی ہے کہ لوگوں کے سر چکرا جائے اور سارے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ بیوہ ہو کر یہ خوشبو کا استعمال کیوں کرتی ہے اے بی بی آمینہ تو میری بیٹی کے برابر ہے برا مت لگانا لیکن اب تیرا خسر بوڑھا ہو چکا ہے میرے بال سفید ہو چکے ہیں لوگ مجھے تانے دے رہے ہوں میں قبیلے کا سردار ہوں لوگ میرے سامنے آ کر تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہو بیوہ ہے اس کے باوجود یہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے بول آمینہ بی بی تو ایسا کیوں کرتی ہے آمینہ بی بی نے جواب دیا اور یہ آنسر اپنے خسر کو دیا کہ سچ کہتی ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتی کہ جب میرے شوہر زندہ تھے جب میرے شوہر زندہ تھے میں اس وقت بھی خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی اور خدا کی قسم جب سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا استعمال کرنے تو دور کی بات ہے میں نے تو خوشبو کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے تو اس وقت حاج عبد المطلب نے یہ کہا کہ جب تم نے خوشبو کو ٹچ نہیں کیا تو لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کیوں تمہارے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے اور یہ خوشبو کو تو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں تو اس وقت آمینہ بی بی نے کہا لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے آپ جو کہتے ہو وہ غلط بات نہیں ہے لیکن ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں سچ بات یہ ہے میں بہت ہوں تو میری زبان سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے میں مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے میں سے خوشبو نکلتی ہے میں مکہ کی جس گلی میں جاتی ہوں وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے بلکہ میرا معاملہ یہ ہے میں جس چیز کو ٹچ کر لیتی ہوں وہ چیز بھی خوشبودار بن جاتی ہے اے میرے ابا جان یہ میرا قصور نہیں ہے یہ تو کمال ہے اس بچے کا جو بچہ میرے پیٹ میں جنم لینے والا ہے جو بچہ میرے پیٹ سے جنم لینے والا ہے جو میرے پیٹ میں موجود ہے یہ آمینہ بی بی کا جواب تھا اور آمینہ بی بی بیان کرتی ہے سات مہینے میری پریگننسی کو گزر گئے لیکن اس پوری مدت میں میں نے کبھی بے چینی بھی محسوس نہیں کی نہ مجھے وہ ہوئی ہے نہ مجھے اپکائیاں آئی ہے اس طریقے سے میں نے بچے کو پیٹ میں رکھا ہے آمینہ بی بی کا بیان ہے میں سچ کہتی ہوں بیٹا موجود تھا میں راستے میں نکلتی تھی میں نے خود محسوس کیا جس درخت کے پاس سے گزرتی تھی وہ درخت کی ٹہنی جھک جاتی تھی گویا وہ جھک کر مجھے سلام کیا کرتی تھی امینہ بی بی کا بیان ہے میں نے خود محسوس کیا جب میں بیت اللہ جایا کرتی تھی میں راستے میں ہوتی تھی میری آنکھوں نے دیکھا رات کا وقت ہوتا آسمان کے ستارے ایسے معلوم ہوتا بالکل نیچے آ گئے ہیں دراصل معاملہ یہ تھا وہ ستارے بھی جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے اور یہ بات تو پورے مکہ میں مشہور تھی جو کئی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آمینہ بی بی زمزم کے کنویں پر جاتی تھی پانی نکالنے کے لیے آمینہ بی بی کا بیان ہے زمزم کا کنواں دا ویل آف زمزم وہ بہت ڈیپ تھا پانی بہت نیچے تھا بکٹ ڈالنی پڑتی تھی اور رسی سے پانی کو نکالنا پڑتا تھا لیکن آمینہ بی بی کا بیان ہے جب سے میں پریگننٹ ہوئی تھی اور میں جب کنویں کے پاس جاتی تھی وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا مجھے بکٹ کا بھی استعمال نہیں کرنا پڑتا اور یہ بات میری سہلیوں میں مکہ کی عورتوں میں اتنی فیمس تھی کہ جب میں کنویں پر جاتی تھی تو میری سہلیاں اور مکہ کی عورتیں مجھے کہتی تھی یہاں سے ہٹنا مت یہاں سے ہلنا مت ہمیں بھی پانی بھر لینے دو تم چلی جاؤ گی تو پانی بھی نیچے چلا جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی شان اور آپ کے اعجاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگلی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جب آخری نبی دنیا میں آنے والا ہوگا تو آسمان پر ایک ستارہ نظر آئے گا جو ریڈ ان کلر ہوگا جو لال نظر آئے گا اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہے جب آمینہ بھی بھی حاملہ تھی لوگوں نے آسمان پر وہ لال ستارہ بھی دیکھ لیا تھا اس لیے مشہور ہو گئی تھی یہ بات کہ کوئی بچہ آ رہا ہے کوئی ایسی ہستی آ رہی ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا ان برکات کو آمینہ بی بی محسوس کرتی رہی آمینہ بی بی کا بیان ہے حمل کے آخری ایام ہے رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر کا عالم یہ ہے کہ اس رات کو میرے گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا میں گھبرا رہی تھی اگر رات کو بچہ ہو گیا میرے گھر میں اندھیرا ہے ہے میں چراغ کیسے روشن کروں گی لیکن رات گزر گئے شہری کا وقت آیا روشنی پھوٹنے لگی ہے اور بی بی فرماتی ہے بالکل شہری کا وہ وقت تھا صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور میرے پیٹ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا ہے گویا اللہ نے یہ بتلا دیا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی ہو ہوتی ہے تب میرا نبی دنیا میں آتا ہے اور گویا یہ اعلان کر رہا ہے نبی دنیا میں آ گئے ہے روشنی دنیا میں آ گئی ہے اب کفر اور شرک کا اندھیرا ختم ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اسی صبح میں ایک یہودی عالم اعلان کرتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ بچہ اللہ کا آخری نبی بننے والا ہے اور اس بچے کی علامت یہ ہے اس نبی کی علامت یہ ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہو loka یہودیوں کو جب پتا چلا تو وہ قریشیوں کے گھر میں چل پڑے اور جا جا کر جہاں بچے پیدا ہوئے تھے معلوم کرنے لگے جب وہ اس گھر میں آئے آمینہ بی بی کے گھر میں آئے انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شولڈر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے جو کئی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے انہوں نے کہا یہی وہ بچہ ہے جس میں یہ علام علامت ملی ہے وہ یہودی عالم آئے اور انہوں نے آ کر امینہ بی بی سے اجازت مانگی ایک بار مجھے تمہارا بچہ دیکھ لینے دو امینہ بی بی نے اجازت دے دی وہ یہودی عالم آیا اس نے بچے کو دیکھا جہاں بچے پر نظر پڑتی ہے اس کی چیخ نکل جاتی ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے صاحب مدارج و نبوا نے صاحب ترجمان و سننا نے ان ادرات نے اس روایت کو نقل کیا جب اسے ہوش آیا وہ کہنے لگا ہائے افسوس ہائے افسوس بنو اسرائیل سے نبوت کے نازل ہونے والی نعمت ختم ہو چکی ہے ہمارے پاس سے یہ نعمت چلی گئی یہ نعمت بنو اسماعیل میں آ گئی ہے اور اس کے بعد اس نے آمینہ بی بی سے کہا اور سارے حادرین سے کہا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ آگے بڑھ کر عزت کمائے گا پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا اور یہ جو دعوت لے کر کھڑا ہوگا وہ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی یہ آثارت تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہاں یہاں تک تک کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دن ایسا عجیب و غریب دن تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ایران کا بادشاہ کسرا اپنے دربار میں ہے وہ رات کو سویا ہوا تھا اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کا جو پیلس ہے اس کے پیلس کے چودہ کنگرے گر گئے ہیں کنگرے اس زمانے میں وہ کنٹینرز ہوتے تھے جو محل کے فوٹس آل سائٹس پر لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ سردی سے ڈیفینڈ کر سکے تو وہ کنگرے گر چکے تھے جب یہ پتا چلا اس نے معبرین سے پوچھا تعبیر دینے والوں سے پوچھا تو لوگوں نے یہ بتلایا کہ آج جو تو حکومت کر رہا ہے ایران کی حکومت تیرے پاس ہے لیکن چودہ جنریشن کے بعد میں یہ حکومت تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے گی اس وقت تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ آفٹر فورٹین جنریشنز بہت لمبا فاصلہ ہے تب جا کر یہ حکومت ہمارے پاس سے چلی جائے گی اور چودہ والیوں کے بعد چلی جائے گی لیکن اس کے بعد یہ ہوا یہاں اس کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد بادشاہ بدلتے گئے والی بدلتے گئے یہاں تک کہ تاریخ بتلاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا پورا کنٹرول ایرانی حکومت پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرما دیا یہ کئی علامتیں ظاہر ہوئے یہاں تک کہ ایران ایران کا جو جو جو آتش تھا فلیم تھی میں ہزاروں سال سے جل رہی تھی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے ادھر نبی کی پیدائش ہوئی ہے ادھر ایران کے آتش کدے کی وہ فلیم بج گئی ہے تب لوگوں نے یہی کہا کہ کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے گویا اللہ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ آج میں نے ہدایت دینے والی شمع کو شمع ہدایت کو روشن کر دیا ہے اب دنیا کے کسی شمع کی کسی فلیمز کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی دادا عبد المطلب نے کہا کہ آمینہ بی بی ہمارے یہاں رواج ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بیت اللہ لے جایا جاتا ہے میں بچے کو بیت اللہ لے کر جاتا ہوں تاکہ برکت نصیب ہو جائے اور دادا عبد المطلب اپنے گرینڈ سن محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس لے کر آئے وہاں پر کھڑے رہے دعائیں کرتے رہے کہ میرے بچے کو برکت حاصل ہو جائے گی ارے انہیں کیا پتا تھا کہ کل یہی بچہ رحمت اللہ امین بننے والا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئے لوگوں نے الگ الگ نام تجویز کیے تھے لیکن دادا عبد المطلب نے یہ یہ کہا کہ کہ میرا بچہ اتنا اتنا کیوٹ ہے ہے لولی میں جہاں پر بھی لے کر گیا لوگوں نے اس کے حسن کی تعریف کی جس نے بھی دیکھا وہ اس کی تعریف ہی تعریف کر رہا ہے تو کیوں نہ میں بچے کا نام محمد رکھ دو کہ محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تمام لوگ تعریف ہی تعریف کرتے رہے ایک روایت یہ مل رہی ہے اور دوسری روایت یہ بھی موجود ہے تاریخ میں کہ غیب سے آواز آئی تھی کہ اس بچے کا نام محمد رکھ دیا جائے اور آمینہ بی بی کو یہ آواز آئی تھی برحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا جس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا جس کی تعریف کرے اور آپ کا نام احمد بھی ہے احمد کا مطلب ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا محمد فی الارض و احمد فی السما زمین میں آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا برحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی دے دیا گیا آمینہ بی بی اپنے یہاں پر اپنے گھر پر ان کی پرورش کرنے لگی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آمینہ بی بی کے پاس موجود ہے ادھر یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹرز کی دوری پر ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو سعد ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر بالکل دیہات اور گاؤں کا علاقہ ہے وہاں پر یہ قبیل بنو سعد موجود ہے قبیل بنو سعد کے کچھ عورتوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے مکہ مکرمہ اور وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے ہیں انہیں ہم لے کر آئیں گے اپنے قبیلے میں لے کر آئیں گے گاؤں میں لے کر آئیں گے ان کی پرورش کریں گے ہم ان بچوں کو ایڈپ کریں گے ان کی پرورش کریں گے بچے جب چلتے پھرتے ہو جائیں گے تب ہم انہیں واپس لوٹا دیں گے یہ قبیل بنو کی دس عورتیں مشورہ کر رہی ہے اور ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ کہ اس زمانے میں میں مکہ یہ رواج بھی تھا بچہ جب پیدا ہو جاتا تھا تو ماں اسے دیہاتی علاقوں میں پرورش کے لیے بھیج دیتی تھی اس کی دو وجہ معلوم ہو رہی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ساری جگہوں کا سینٹر مکہ مکرمہ تھا کافلے یہیں آتے یہیں سے وایا ہو کر گزرتے تو مختلف جگہوں کے قافلے وہاں پر آیا کرتے تھے اور کافلوں کی آمد کی وجہ سے وہاں پر آب و ہوا اتنی اچھی نہیں تھی اس کے علاوہ وائرس کے پھیلنے کا کافی ڈر تھا کہ لوگ اپنے یہاں سے جراثیم اور اس لے کر آتے تو مکہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ اتنا فریش کلائمیٹ نہیں ہے وہاں کی آب و ہوا اتنی فریش نہیں ہے تو لوگ یہ کرتے تھے اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بیچ دیتے تھے کہ انہیں وہاں پر فریش ایئر نصیب ہو اور اچھا ماحول انہیں نصیب ہو جس کی بنا پر ان کی پرورش اچھی ہو سکے دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ بہت کافلے آتے تھے اور الگ الگ ٹرائب سے لوگ آیا کرتے تھے تو مکہ مکرمہ کے اندر جو زبان چلتی تھی وہ سلینگ لینگویج ہو گئی تھی وہاں پر لوگ سلینگ بولتے تھے جو پیور عربک لینگویج ہے وہ مکہ مکرمہ میں نہیں بولی جاتی تھی وہاں کی مارکیٹ کی لینگویج تھی جو لوگ مکہ مکرمہ میں بولتے تھے تو ہر ماں اور باپ یہ چاہتے تھے ہمارا بچہ پیور عربک لینگویج بولنے والا بن جائے تو ان قبائل کی طرف بھیج دیتے تھے جہاں پر لوگ بالکل بالکل پیور عربک لینگویج سے کلام کیا کرتے تھے اور سلائنگ لینگویج کا وہاں پر استعمال نہیں ہوتا تھا تو اس بنا پر بچوں کو ان دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا اور ہوتا یہ تھا کہ یہ عورتیں آتی تھی بچوں کو لیتی تھی اور ان کی فوسٹر مدر بن جایا کرتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے دودھ پلاتی تھے ان کو منتھلی ایکسپنس بھی ملا کرتا تھا اور جب بچہ تین چار پانچ سال کا ہو جاتا جب یہ ریٹرن کرتے تو گھر والے بہت بڑا انعام کوئی پرائز دیا کرتے تھے تو ان کی معاشی اور اکانومی حالت بھی اچھی ہو جاتی اس بنا پر یہ سلسلہ مکہ مکرمہ میں جاری تھا قبیل سعد کی دس عورتوں نے ارادہ کیا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ میں اپنی اٹنیوں کو لے کر وہاں پر جائے گی مکہ مکرمہ جا کر وہاں سے بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے انہیں لے کر آئیں گے ان کے فوسٹر پیرنٹس بن جائیں گے اور ہم ان بچوں کی تربیت کریں گے اس نیت سے یہ دس عورتیں وہاں سے چلی ہے ان دس عورتوں میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ سادیا بی بی حلیمہ سعدیہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں چلی ہے حلیمہ سعدیہ کا خود بیان ہے ہم لوگ غریب تھے میرے پاس کچھ چند بکریاں تھی اس کے علاوہ میرے پاس ایک اوٹنی تھی جو کمزور تھی ایک گدھی تھی وہ بھی کمزور تھی حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے اپنی کمزور اوٹنی کو لے کر ان دس عورتوں کے ساتھ میں میں بھی اپنے شوہر کو لے کر چلی اور میں بھی مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگی کوئی بچہ مل جائے گا جس کی میں تربیت کروں گی تو میری حالت بھی اچھی ہو جائے اور اس اعتبار سے وہ بھی روانہ ہو گئے یہ ساری عورتیں نکلی چنانچہ تاریخ بیان کرتی ہے بلکہ حدیثوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب یہ ساری عورتیں اپنی اپنی سواریوں کو لے کر چلی ہے سب کے پاس شاندار قسم کی اوٹنیاں تھی بالکل ہٹے کٹے جانور ان کے جانوروں نے دوڑنا شروع کر دیا اور حلیمہ سادیہ کی اٹھنی اتنی کمزور ہے کہ مشکل سے ان کا ساتھ دے پاتی تھی چار یا پانچ جگہ ایسا ہوا کہ ان ساری عورتوں کو رک جانا پڑا ویٹ کرنا پڑا حلیمہ سادیا کے لیے کیونکہ ان کی اٹھنی اتنی سلو تھی کہ وہ بار بار ٹھہر جاتی یہ عورتیں رکتی اور انتظار کرتے جب حلیمہ سادیا کی اٹھنی ساتھ میں ہوتی پھر آگے سفر شروع کرتے چار یا پانچ بار ایسے ہوا اخیر میں ان عورتوں نے یہ کہا حلیمہ تم تو ہمارا ٹائم کھوٹا کر رہی ہو تم تو ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے اگر تم اجازت دے دو تو ہم جلدی جلدی مکہ چلے جائیں وہاں سے بچے لے لیں واپس جلدی ریٹرن ہو جائے تمہاری وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے حلیمہ سعدیہ نے کہا کوئی بات نہیں تم جا سکتی ہو ان عورتوں کو پرمیشن دے دی گئی اور وہ عورتیں جلدی جلدی وہاں سے روانہ ہو گئی وہ سارا قافلہ نکل گیا حلیمہ سادیا اور ان کے شوہر اپنی کمزور اٹھنی کے ساتھ دھیرے دھیرے دھیرے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں وہ عورتیں وہاں پر مکہ پہنچ گئی جہاں جہاں پتا چلا کہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ان گھروں میں گئی بچہ وہاں سے لیا یہاں تک کہ دو عورتیں ایسی بھی تھی جو آمینہ بی بی کے دروازے پر بھی آئی آ کر پہلا سوال کیا ابو ہو ان کے ابا کہاں پر ہے ان کی ابا کیا کام کرتے ہیں امینہ بی بی نے کہا میرا بچہ یتیم ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے تو ان عورتوں نے یہ کہا کہ جب اس کا باپ موجود نہیں ہے تو جب ہم واپس لے کر آئے گی ہمیں کوئی بڑا انعام نہیں ملے گا کمانے والا مالدار باپ ہوتا تو ہمیں بڑے بڑے انعام سے نواز دیتا ہمیں یہاں کچھ زیادہ نہیں ملے گا انہوں نے منع کر دیا ہم اس بچے کو لے کر نہیں جائے گی اور دوسرے بچوں کو انہوں نے لیا ادھر حلیمہ سعدیہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئی وہ جس دروازے پر جاتی ہے جہاں پتا چلا تھا کہ نئے بچوں کا جنم ہوا ہے جواب ملتا قبیل بنو سعد کی عورتیں آئی تھی وہ لے کر گئی میرے بچے کو فلاں عورت میرے بچے کو لے کر گئی حلیمہ سعدیہ مایوس ہو گئے کہنے لگی آج مجھے مکہ میں کوئی بچہ نہیں ملا اگر میں اس حالت میں واپس قبیلہ لوٹی عورتیں میری مذاق اڑائے گی کہ اتنے دور کا سفر کیا اور بغیر بچے کے واپس آئی حلیمہ سعدیہ کابت اللہ کے پاس چلی گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی اللہ مجھے بچہ نہیں ملا ہے کاش مجھے ایک بچہ مل جاتا عبد المطلب وہیں پر موجود تھے عبد المطلب نے کہا کہ جا میری بہو کا بیٹا ہے میرا پوتا ہے فلاں جگہ پر وہ رہتا ہے جا کر وہ بچہ وہاں سے لے لے حلیمہ سادیا کہتی ہے میں جلدی جلدی وہاں پر گئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا آمینہ بی بی نے پوچھا کون ہے دروازے پر حلیمہ نے کہا میں بنو قبیلہ بنو ساتھ سے آئی ہو بچہ لینے کے لیے آئی ہو فوسٹر پیرنٹ بننا چاہتی ہو آمینہ بی بی نے کہا ماہی چلی جا چلی جا کتنی آئی سب نے جب سنا کہ میرا بچہ یتیم ہے میرے بچے کو کوئی لے کر نہیں گیا حلیمہ سادیہ نے کہا نہیں نہیں میں تمہارا بچہ لینے آئی ہو تم دروازہ کھول دو دروازہ کھول دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننے سے بچے سوئے ہوئے ہیں چادر اڑائی ہوئی تھی حلیمہ سادیہ بیان کرتی ہے جب میں بچے کے قریب گئی جب میں نے چادر کو ہٹایا جیسے ہی چادر کو میں نے ہٹایا بچے نے دیکھ کر مجھے مسکرا دیا حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم وہ ایسی میں نے دل میں سوچ لیا مجھے کوئی انعام نہ ملے مجھے کوئی پیسہ نہ ملے کم از کم یہ بچے کی روز دیکھتے گے حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ بچہ میں لے کر جاؤں گے مجھے یہ بچہ دے دو اور آمینہ بی بی نے ارادہ کر لیا کہ حلیمہ سعدیہ کو بچہ دے دیا جائے حلیمہ سعدیہ کو جب بچہ بچہ دیا گیا حلیمہ سادیا نے گود میں اٹھایا اور حلیمہ سادیا بچے کو دیکھ کر کہتی ہے اے اے آمینہ آمینہ بی بی بی بی دنیا میں بہت بچے میں نے دیکھے میرے گاؤں میں بہت بچے میں نے دیکھے لیکن ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا آمینہ بی بی نے کہا بہن حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا میں تو شہر میں رہتی ہوں میں نے شہر میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا عبد المطلب وہیں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جب فرمایا کہ میں تو ملکوں ملکوں کا سفر کر کے آیا ہو لیکن میں نے تو تمام ملکوں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا مورخین نے اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر اس وقت جبرائیل کو لایا جاتا اور جبرائیل کو پوچھا جاتا کہ جبرائیل تو تم تم تو بتلاؤ تو جبرائیل یہ جواب دیتے کہ حلیمہ بی بی کہتی ہے میں نے گا گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا بی بی کہتی ہے میں نے شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا لیکن میں جبرائیل کہتا ہوں میں نے تو پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور اگر اللہ فرماتے تو اللہ تو یوں کہتے ہیں کہ جبرائیل تم نے دنیا میں بچہ ایسا خوبصورت نہیں دیکھا عبد المطلب نے ملکوں میں نہیں دیکھا آمینہ بی بی نے شہروں میں نہیں دیکھا حلیمہ بی بی نے گاؤں میں نہیں دیکھا لیکن میں پروردگار ہوں میں یہ کہتا ہوں پوری کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے وہ من کا لم ترا آئینی وہ من کا لم تلی دن خلکتا شہر ہے کیا پیارا شہر ہے میں اس کا ترجمہ کرو حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں بہت سی ماں نے اپنے بچوں کو جنا بہت سی ماں نے اپنے بچوں کو جنا لیکن آمینہ کا لال جتنا خوبصورت ہے ایسا خوبصورت بچہ کوئی ماں نہیں جن سکی ابن ثابت فرماتے ہیں دنیا نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن جتنے حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے خوبصورت بچے کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آگے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہے اتنے خوبصورت ہے ایسا لگتا ہے اللہ نے پوچھا ہوگا نبی کو بتا میں تجھے تجھے کیسے بناؤ جیسے نبی نے چاہا ویسے اللہ نے انہیں بنا دیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ نے بچے کو لیا آمینہ بی بی نے اپنے بچے کو حلیمہ سادیہ کے ہاتھ میں دیا اور ماں دعا کر کے اپنے بچے کو الوداع کر رہی ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی تھی لیکن آج پھر ایک بات بتلاؤں کہ آمینہ بی بی نے دعا کر کے اپنے بچے کو حلیمہ کے ہاتھ میں دیا میرے بھائیوں یاد رکھنا موسا علیہ السلام کی ماں نے بھی جب دریا میں موسا علیہ السلام کو ڈالنا تھا دعا کی تھی اور اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا ڈالا تھا تب نام موسا تھا ماں کی دعا کے نتیجے میں جب واپس آئے ہیں تو کلیم اللہ بن کر آئے ہیں اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ماں نے الویدہ کیا تھا نہلا کر کپڑے پہنا کر ماں نے دعا دے کر بچے کو بھیجا تھا گئے تھے تو اسماعیل تھے لیکن وہ دن آیا کہ ماں کی دعا کی برکت سے زبیح اللہ بن گئے تھے ابھی میں نے لاسٹ مجلس میں دادا عبد المطلب کا واقعہ سنایا نام تو شیبہ تھا جب چچا لینے کے لیے آئے اس وقت الوداع کیا ماں نے تو دعا دے کر الوداع کیا تھا گئے تھے تو شیبہ تھے ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے عبد المطلب بنا دیا اور کابت اللہ کا انہیں متولی بنا دیا یہی سچویشن اس دن بھی تھی کہ آمینہ بی بی نے اپنے بیٹے کو حلیمہ سادیہ کے ہاتھ میں دیا دعا دے کر اپنے بچے کو بھیجا ہے محمد نام رکھ کر بھیجا تھا محمد بن عبداللہ کہہ کر بھیجا تھا ماں کی دعا رنگ لائی کہ ماں کی دعا کے نتیجے میں کل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اس لیے میرے بچوں میری بچیوں ماں کی دعا لیا کرو اللہ نے ماں کی دعا میں بہت جان رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا میں کیا کروں ہمارے نبی نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے فرمایا ہاں میری ماں زندہ ہے فرمایا جا تیری ماں کو کہ تیرے لیے دعا کر تیری ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا تو برحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دور بھی گزارا کہ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اب حلیمہ اللہ اللہ کے رسول پاک صلی علیہ وسلم کو لے کر اب واپس اپنے قبیلے کی طرف لوٹ رہی ہے ان کے شوہر بھی ساتھ میں موجود ہے اب یہ دونوں میاں بیوی جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوسٹر مدر اور فوسٹر فادر بن چکے ہیں ان دونوں نے ارادہ کیا پھر اپنے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائے اوٹنی وہاں پر موجود تھی اور اس کے بعد میں جب حلیمہ سعدیہ اوٹنی پر بیٹھ گئی حلیمہ سعدیہ کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے گود میں بٹھا دیا اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہے وہ آگے بیٹھ گئے اور اب اوٹنی کو چلانا شروع کیا کوشش کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھنی چلنے کا نام ہی نہیں لیتی کس طرح بیٹھے تھے پھر سمجھاؤں آگے حلیمہ سعدیہ کے شوہر بیچ میں گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے بیٹھی حلیمہ سعدیہ اٹھنی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اٹھنی چلنے کا نام ہی نہیں لیتی بڑی کوشش کر رہے حلیمہ سادیا کے شوہر کہ اٹھنی چلنے لگے اسے مارا بھی دھکیلا بھی آوازیں بھی نکالی اٹھنی چلنے کا نام نہیں لیتی حلیمہ سادیا کے شوہر اٹھنی سے نیچے اتر گئے ابھی نیچے اترے ہیں کہ اٹھنی نے ہلنا شروع کر دیا تیار ہونا شروع کر دیا چلنے کے لیے ریڈی ہو گئی جلدی سے اوپر بیٹھے اوپر بیٹھتے ہی اٹھنی نے چلنا بند کر دیا پھر ٹھہر گئی پریشان ہے کہ کیا معاملہ ہے حلیمہ سعدیہ نے کہا تم پھر نیچے اترو جیسے نیچے اترے اٹھنی پھر ریڈی ہو گئی پھر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اس وقت حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے میں کب سے اس کی علامتیں دیکھ رہی ہوں حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو کہا میں آگے بیٹھ جاتی ہوں تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ سٹنگ پوزیشن یہ ہو جائے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بیچ میں حلیمہ سعدیہ پیچھے ان کے شوہر اور اس طرح سٹنگ پوزیشن کو چینج کیا حلیمہ جی جیسے ہی آگے بڑھ ان کے شوہر پیچھے بیٹھ گئے نے چلنا شروع کر دیا گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا مقام آگے ہے انہیں آگے رکھو گے تو زندگی میں کامیاب رہو گے انہیں پیچھے ڈالنے جاؤ گے تو تم دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے گویا ہمیں سبق دیا گیا کہ معاشرتی زندگی میں تجارت میں دنیا میں ہر معاملے میں نبی کا طریقہ آگے کر دینا نبی آگے ہوں گے تم پیچھے ہوں گے تمہاری زندگی میں برکت ہوگی اور تم آگے بڑھنے گئے اور نبی کے طریقے کو پیچھے ڈال دیا تو تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہیں اٹھنی کو چلانا شروع کیا اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا حلیمہ سادیہ کا بیان ہے نہ جانے میری اٹھنی میں کہاں سے پھرتی آ گئی جب آئی تھی تو چل نہیں رہی تھی اور اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا اتنی تیز میری اٹھنی چلنے لگی کہ میری وہ تمام سہیلیاں جو قبیلہ بنو سعاد سے آئی تھی جو مجھ سے آگے نکل گئی تھی میری اٹھنیوں نے تو سب میری اٹھنی نے تو انسانی کو ٹیک کرنا شروع کر دیا میری آگے بڑھتی گئی تک کہ مورخین نے حساب لگایا جتنی دیر میں حلیمہ مکہ سے نکلے جب وہ قبیلہ بنو سعد پہنچی ہے مورخین کی تحقیق ہے کہ اٹھنی کو اللہ نے وہ رفتار نصیب فرمائے کہ وہ فورٹی کلومیٹر پر آور کی تیزی سے دوڑ رہی تھی اونٹنی آگے نکل گئی سب سے آگے نکل گئی ساری اونٹنیاں پیچھے رہ گئی حلیمہ سادیہ سب سے پہلے اپنے قبیلے میں پہنچی ہے جب ساری اٹھنیاں واپس آئی اور ساری سہیلیاں واپس آئی سب حیران ہے کہنے لگی حلیمہ جب ہم گئے تھے تو تم سب سے پیچھے تھی آخر تمہاری اٹھنی کو ہوا کیا تمہاری اٹھنی اتنی تیز کیسے ہو گئی کہیں تم نے سواری تو نہیں بدل ڈالی کہیں تم نے اٹھنی تو نہیں بدل ڈالی کہیں تم نے سواری کو تو نہیں بدل دیا حلیمہ سادیہ نے فرمایا سواری کو میں نے نہیں بدلا میری سواری کا سوار بدل چکا ہے میرے پاس یتیم نہیں ہے یتیموں کا والی موجود ہے اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پھر میں نے زندگی میں ایسی ایسی برکتیں دیکھی ہے بلکہ بیان کرتی ہے قبیلہ بنو سعد کا بیان ہے کہ جس دن سے وہ بچہ ہمارے قبیلے میں آیا ہے پورے قبیلے کے گھروں میں سٹریٹس میں اتنی خوشبو آتی تھی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پوری اسٹریٹ میں کسی نے روم فریگننس کو چھڑک دیا ہو ایئر فریشنر چھڑک دیا گیا ہو اتنی خوشبو پورے قبیلے میں مہکتی تھی اور زندگی میں کلیمہ سادیہ بیان کرتی ہے بہت ساری برکتوں کو میں نے دیکھا یہاں تک کہ جب چار سال کی عمر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی وہ وقت آیا حلیمہ سادیہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹانا تھا چار سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ واپس آئی ہے اور چار سال تک پرورش کرنے کے بعد آمینہ بی بی کو ان کا بچہ واپس لوٹا دیا حلیمہ نے کیا کیا دیکھا یہ بہت لمبی باتیں ہیں بہرحال میرا چکے ٹائٹل ہے کہ parents and grandparents of prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو حلیمہ سعدیہ بھی چونکہ آپ کی رضائی والدہ ہے فوسٹر مدر ہے اس لیے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سال کی عمر میں بی بی آمینہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے پاس آ گئے چھ سال کی جب عمر ہوئی ہے چھ سال کی جب عمر ہوئی ہے آمینہ بی بی نے ارادہ کیا کہ میں ایک مرتبہ پھر اپنے مئکے چلی جاؤں مدینہ پاک کا سفر کر لو اور آمینہ بی بی اپنی ایک باندی جن کا نام ہے ام ایمن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئی یاد ہوگا آپ کو لاسٹ مجلس میں میں نے کہا تھا کہ آمینہ بی بی کا میکا بھی مدینہ منورہ ہے اور خواجہ عبداللہ کی موت بھی مدینہ میں آئی تھی ان کو وہیں پر دفن کیا گیا تھا چنانچہ آمینہ بی بی نے سوچا میکے بھی چلی جاؤں گے اپنے شوہر کی قبر پر بھی چلی جاؤں گے اس بنا پر آمینہ بی بی اپنے میکے کی طرف روانہ ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد ایک دن وہ بھی آیا اپنی باندھی کو لے کر اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اس قبر پر پہنچے جہاں پر قبر میں ان کے شوہر سوئے ہوئے تھے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب میری امی مجھے میرے ابا کے قبر کے پاس لے کر گئی تھی میری امی روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امی کچھ بول بھی رہی تھی مجھے وہ یاد نہیں ہے میری امی نے کیا کہا تھا کون سے جملے کہے تھے لیکن میری ماں کے رونے کو دیکھ کر اس دن میں بھی رونے لگا تھا میں بھی اپنے ابا کی قبر پر کھڑے رہ کر رو رہا تھا میری امی بھی رو رہی تھی میری آنکھوں سے اس لیے آنسو جاری تھے کہ میری ماں کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونا تو مجھے یاد ہے لیکن میری امی جو باتیں کر رہی رہی تھی وہ مجھے نہیں معلوم ہے میرے ابا کی قبر پر وہ کچھ کہہ رہی تھی مورخین نے لکھا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کہا تھا اس دن آمینہ بی بی نے لیکن دل یہ کہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ آمینہ بی بی نے یہی کہا ہوگا اے میرے سرتاج عبداللہ تم نے تو مجھے وعدہ کیا تھا تم واپس گھر پر آؤ گے دروازے پر انتظار کرنا میں تیار ہو کر دروازے پر تمہارے استقبال کے لیے لیے کھڑی تھی لیکن تم واپس نہیں آئے تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور ہاں جو امانت تم مجھے دے کر گئے تھے دیکھو میں امانت کو تمہاری قبر پر لے کر آئی ہوں یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اللہ نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے کاش تم بھی اسے دیکھ لیتے کیسا خوبصورت بچہ اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے یہی کچھ جملے ہوں گے جو آمینہ بی بی نے کہے ہوں گے بہرحال اللہ کے نبی فرمائے فرماتے ہیں جب تک میری امی روتی رہے میں بھی روتا رہا اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے قبر سے واپس ہوئے پھر مدینہ منورہ شہر میں گئے اور پھر ہمارے لوٹنے کا وقت آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امی جان کے ساتھ خادمہ ام ایمن کے ساتھ اور میں ہم تینوں واپس سفر میں لوٹنے لگے مدینہ منورہ سے ہم واپس ہو رہے تھے چھ سال کی اللہ کے نبی کی عمر ہے ایک گاؤں بھی بیچ میں آیا جس کا نام ابوا ہے تاریخ کی کتابوں میں ابوا لکھا ہے اس گاؤں میں جب ہم نے قیام کیا میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی اللہ کے نبی کا بیان ہے ہے ابھی تو طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑی دیر گزری میری امی کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ بی بی بیچ راستے میں ابوا گاؤں میں آمینہ بی بی کا انتقال انتقال ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امی کا بھی انتقال ہو گیا ام ایمن نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ اکیلے مجھے لے کر میری امی کو وہاں پر دفن کرنے کے بعد مجھے لے کر مکہ مکرمہ واپس آنے لگی یہاں تاریخ بیان کرتی ہے عبد المطلیب اپنے پوتے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ روزانہ مکہ کی باؤنڈری پر آ کر بیٹھ جاتے آج میرا پوتا آئے گا آج میرا پوتا پوتا آئے گا اور اتنا روتے تھے کب میں میرے پوتے کو دیکھوں گا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ دن بھی عبد المطلی مکہ کی باؤنڈری پر بیٹھے ہیں دور سے دیکھا کوئی سایہ نظر آ رہا ہے عبد المطلیب کو امید بند گئی اٹھ گئے دوڑنے لگے تو دیکھا کہ میرا پوتا تو آ رہا ہے ام ایمن بھی موجود ہے لیکن میری بہو کا نام و نشان نہیں ہے اب عبد المطلب دوڑتے ہوئے گئے ام ایمن کو پوچھا ہماری آمینہ بی بی کہاں چلی گئی آمینہ بی بی کیوں نہیں آئی ام ایمن نے جواب دیا اے ابا جان اے عبد المطلب یہ بچہ باپ کو تو کھو چکا تھا اس نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہے بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا ابوا میں اسے دفن کر دیا گیا عبد المطلب بہت روئے ہیں اپنے پوتے کو سینے سے لگا کر کر رونے لگے اور فرمایا پوتے آج تو میرا بیٹا ہے میں تجھے کبھی جدا نہیں کروں گا اور عبد المطلب انہیں اپنے گھر پر لے کر گئے تاریخ بتلاتی ہے اس دن جب عبد المطلب کی پرورش میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی کی عمر چھ سال ہے اور عبد المطلب کی عمر ایٹی ون ایئرز اولڈ ہے عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لیا اور خدا کی قسم تاریخ بیان کرتی ہے اتنا پیار دیا ہے اتنا پیار دیا ہے ماں کا پیار دیا باپ کا پیار دیا دادا کا پیار دیا ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے جب کابت اللہ جاتے کابت اللہ کے قریب میں ایک چٹائی بچھا دیتے تھے وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے حضور وہیں پر کھیلتے کسی کو اجازت اجازت نہیں تھی اس چٹائی پر بیٹھے اتنا خیال کیا کرتے تھے ایک دن ایک شخص بیان کرتے ہیں کنیف ابن سعید ان کا نام ہے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا تھا مجھے ایک دن میں کعبت اللہ گیا میں نے عبد المطلب کو دیکھا بہت پریشان ہے پریشانی کے عالم میں ایک شعر پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو میرے والد نے پوچھا کیا ہو گیا عبد المطلب نے جواب دیا میرا جو پوتا محمد ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوتے کو میں نے اونٹ میرا گم گیا تھا ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ میرا پوتا ایسا پوتا ہے جو کام سپرد کرتا ہو اللہ وہ کام پورا کروا دیتا ہے میں نے پوتے کو بھیجا تھا کہ وہ اونٹ ڈھونڈ کر لائے گا بہت دیر ہو گئی ہے میرا پوتا ابھی تک نہیں آیا میں اسی لیے پریشان ہو اور وہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری ہم نے دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننے سے بچے ہیں اونٹ کی رسی پکڑ کر اسے لے کر واپس آئے عبد المطلب اتنے خوش ہو گئے حضور کو سینے سے لگا دیا اور فرمایا بیٹا آج کے بعد میں تجھے کبھی جدا نہیں کروں گا ایک لمحے کی جدائی تیری برداشت نہیں ہوتی اور اس طریقے سے دو سال تک عبد المطلب نے بڑے لاڑو پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اللہ اللہ کا کرنا دو سال کے بعد میں وہ دن بھی آیا دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ام ایمن بیان کرتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا تھا جب دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تھا اللہ کے نبی پیچھے روتے روتے بھاگ رہے تھے اور یا یا جدی جدی اے میرے دادا اس طرح آواز نکال رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا دادا کے بعد میں چچا کی پرورش میں آ گئے چچا ابو طالب نے بھی بڑے بڑے لاڑ پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائے ایک بات کہتا ہوا چلو درمیان میں کہ آمینہ بی بی کا انتقال ہو گیا حاجہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا لیکن تمام محدثین مفسرین مورخین کی رائے ہے کہ آمینہ بی بی بی اور خواجہ عبداللہ بھی یہ دونوں کے دونوں اس وقت فطرت سلیمہ پر موجود تھے شرک اور کفر سے دور تھے اس بنا پر وہ جنت میں میں جائیں گے اور ویسے بھی وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں دنیا میں ایک پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ نکلتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو بھی عزت کے ساتھ میں لے جایا جاتا ہے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں ہم تو یہ کہتے کل قیامت میں اعلان ہوگا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ محمد الرسول اللہ کے والدین آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے لئے سفارش کی ہے جاؤ جاؤ انہیں جنت میں داخلہ دے دو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چچا کی پرورش میں آئے اور پھر چچا نے بھی انتقال ہو گیا سہاروں پر سہارے ٹوٹتے ہی چلے گئے پہلے ابا چلے گئے امی چلی گئی دادا چلے گئے چچا چلے گئے اللہ نے سارے سہاروں کو توڑ دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا میرا نبی یہ کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کے سہارے پر جینا ایک اللہ کو ماننا اگر میں میرے نبی کو دنیا میں بہت سارے سہارے دے دیتا تو لوگ سوال کرتے ایک اللہ کے سہارے کی دعوت دینے والا خود تو سہاروں میں پل رہا ہے اس لیے ہم نے سہارے توڑ دیے جتنے سہارے ہو سکتے تھے سب ختم کر دیے اور دنیا کو بتلا دیا یہ بچہ یتیم یتیم تھا یہ بچہ یتیم تھا لیکن ہم نے اسے پالا اور در یتیم بنا دیا یتیم کہا جاتا ہے کو اور در یتیم کہا جاتا ہے ایک ایسے پل کو جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو یہ سبق بتلا دیا کہ ہم جب تربیت کرنے پر آتے ہیں تو یتیم کو در یتیم بنا دیتے ہیں رحمت اللہ بنا دیتے دیتے ہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے صورتحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اور آپ کے دادا دادی کی آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے نبی کے کون سے باب پر بیان کیا جائے حضرت شاہ تاؤلہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے نبی کی شان اتنی نرالی ہے کہ نبی کی حالت کے جس سبجیکٹ پر میں بات کرو میں اطمینان سے چار چار گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں ایک ٹاپک پر نبی کی زندگی پر نبی کے بچپن پر نبی کی جوانی پر فرماتے اتنا نبی نبی کی شان اتنی نرالی ہے میں ہر سبجیکٹ پر چار چار گھنٹے بات کر سکتا ہوں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی ہے عشاء کی نماز پڑھ کر کاغذ لیا اور سوچا کہ میں میرے نبی کو ایک خط لکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک خط لکھو لکھنا شروع کیا لکھنا شروع کیا رات کو شروع کیا ہے صبح تک لکھتے رہے اور جب صبح میں دیکھا تو وہ ڈیڑھ سو پیج کی ایک کتاب بن چکے تھے وہ کتاب آج بھی اردو میں ملتی ہے النبی الخاتم اس کا نام ہے 450 ٹاپکس ہے اور 150 پیجیز ہے ایک رات میں نبی کی شان میں خط لکھنے گئے تو ایک کتاب لکھ دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہے اس کے بعد بھی ہم اس کو بیان نہیں کر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 فعفو عنا یا کریم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنہگار و خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے ایک ایک عضو گنہگار ہے سل کی سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا تو ہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ رحم فرما دے مدد فرما دے نصرت فرما دے عافیت کا معاملہ معاملہ فرما دے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے با اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا والدین بہت بڑی امانت ہے الہ العالمین ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے الہ العالمین زندگی کا کوئی کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک دن آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائے گے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا اللہ اپنی شایہ نشان اپنی بارگاہ عالیہ میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتو علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد